ہوتے ہیں رات والے فرشتے جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں دن والے فرشتے آ جاتے ہیں اور جو فجر کی نماز میں حاضر ہو فجر کی جماعت میں حاضر ہو دونوں رجسٹروں میں اس کا نام درج ہو جاتا ہے اسی طرح عصر کی نماز میں بھی دن اور رات والے دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں جو اس نماز میں حاضر ہو دونوں رجسٹروں میں درج ہو جاتا ہے اور ہم احناف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں معراج کی رات پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی یوسلی علیہ وسلم دو نماز پڑھتے تھے فجر کی نماز اور عصر کی نماز اور نماز اتنی اونچی اتنی اچھی عبادت ہے کہ کسی نبی کا زمانہ نماز سے خالی نہیں ہوا جو بھی نبی ہو وہ شریعت والا نبی ہو کتاب والا نبی ہو یا وہ نبی ہو جس کے پاس کتاب نہیں ان سب کی شریعتوں میں نماز تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج میں نمازیں فرض ہوئیں تو پچاس نمازیں فرض ہوئیں پھر کم ہوتی گئیں حضرت موس علیہ السلام کی درخواست پر کم ہوتی گئیں کم کرائی گئیں کم کرائی گئیں پانچ رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں واپس نہیں جاتا مجھے حیا آتی ہے کہ اگر پانچ نمازیں بھی کم ہو جائیں تو پھر کیا رہ جائے گا اور لا خیر فی دین لا ہے اس دین میں کوئی بھی خیر اور بہتری نہیں جس دین کے اندر نماز ہو تو نماز اور فجر کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے جنت میں اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا اور تم اس طرح دیدار کرو گے اگر کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ ہجوم ہوگا بہت زیادہ رش ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم چودوے کے چاند کے دیکھنے میں ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے رش نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے اور العمالی جو عقائد علم کلام کی کتاب ہے انہوں نے ایک لکھا یار بغیر کیفن و ادراکن من مثالی اللہ اللہ تعالیٰ کو مؤمن لوگ دیکھیں گے ان غیر کیفن جس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے کوالٹی کو بیان نہیں کر سکتے وہ ادراکن ضرب من مثالی اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اس کے لیے کوئی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے فین سون نعیم ادار او فیا خسران اہل اعتزالی نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کریں گے فیا خسران اہل اعتزالی اے مرتزلہ تم کتنے نقصان میں واقع ہو اتنی بڑی نعمت کا تم انکار کرتے ہو اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت ابو حریر فرماتے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ جنت میں بازار ہوگا انہوں نے کہا جی جنت میں بازار ہوگا حدیث میں ہے جنت میں لوگ بازار میں جائیں گے وہاں کچھ خریدنا کچھ فروخت کرنا نہیں ہوگا مسلمان چلے جائیں گے جنتی چلے جائیں گے جو جو سامان ان کو چاہیے اس کی طرف اشارہ کریں گے سامان اٹھایا جائے گا فرشتے سامان اٹھائیں گے خدام سامان اٹھائیں گے جنت کے اندر جو خدام ہے نور اور غلوان وہ رکھیں گے جہاں جہاں ان کو لے جانا ہے اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائیں گے بعض لوگ کرسی پر بیٹھے ہوں گے بعض لوگ مشق اور عمبر خوشبو کی ڈھیر پر بیٹھے ہوں گے اور وہ جو مشق اور عامبر پر بیٹھے ہوں گے وہ یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ کرسی والے ہم سے بہتر ہیں وہ کہیں گے ہم سب سے اچھے ہیں اس لیے کہ جنت میں کسی کو افسوس نہیں جنت میں کسی کو غم نہیں تو جو کم درجے کے لوگ ہیں وہ اس اپنے درجے پر مطمئن ہیں جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنے درجے پر مطمئن ہیں اور دنیا میں اس کی مثال عقل ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی عقل دی ہے کسی کی عقل میں کمزوری ہوتی ہے لیکن ہر ایک آدمی اپنی عقل کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے کوئی اپنے آپ کو بے بیوقوف بے وقوف نہیں سمجھتا کسی کو بے وقوف کہا جائے تو وہ کہے گا تم بھی بے وقوف ہو تیرا باپ بھی بے وقوف ہو <laughs> تو پھر فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر مشک اور عمبر اور خوشبو کی بارش ہوگی اس کے بعد جب وہ گھر آئیں گے ان کے چہرے کا جمال چہرے کی خوبصورتی نور بہت زیادہ ہوگا یس نور ہم بین آئی دے مم بین آئی بین آئی نور اور روشنی ان کے سامنے سامنے ہوگی جب گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہتے ہیں آپ جب گئے تھے اس وقت اور جب واپس آئے اب بہت بڑا فرق ہے اب تو آپ کا چہرہ اتنا منور ہے جس روشنی اور جس نور کا اندازہ نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے کیوں چہرہ منور نہیں ہوگا ہم اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور یہ سب نعمتوں سے اونچی نعمت ہے جنتیوں سے کہا جائے گا مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو وہ کہیں گے اللہ ہم کیا مانگتے ہیں ہم کیا مانگیں جو آپ نے دیا ہے وہ تو سب کچھ ہے اس میں سب کچھ ہے تو ہم کیا مانگ لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ایک تو یہ کہ میں آپ پر اپنی رضا کو نازل کرتا ہوں یعنی میں آپ سے راضی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ اس قرآن کریم میں اس کو زیادہ کہا گیا ایک زیادہ نعمت ہے جو ان کو ملے گی یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری یہ ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم کمزور نہ ہو قبل اس نماز میں قبل طلوع سے و قبل غروب فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اگر تم چاہتے ہو تو سستی مت کرو چستی کرو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کی وجہ سے جماعت کی پابندی کی وجہ سے مسجد کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا جس نے اپنی نیند کو قربان کیا سونا نیند آتی ہے اور نیند نہیں کی بلکہ اٹھا اور جاگا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھوں کو اپنا دیدار نصیب کرا دیا جن آنکھوں نے پیاری نیند کو بھگایا اس آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری ملاقات آ جائے گی تو یہ فجر کی نماز خصوصاً مسجد میں مسجد میں فجر کی نماز عصر کی نماز یا دوسری نمازیں اس کی تو بے حد اور بے حساب برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہمیشہ مسجد میں پڑھاتے تھے پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے ہم لوگ تبرکات کی پیچھے لگے رہتے ہیں کہ فلان جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے فلان جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ہے اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یہی ہے اصل تبرک یہ ہے ہمیشہ فجر کی نماز ہمیشہ دوسری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں اور مسجد میں پڑھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ہو ہے حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہر ایک صحابی کی اپنی اپنی لائن تھی اگر کوئی فتنی کی حدیث جیسے مفتی عبد القادر صاحب نے فتنی کی حدیثیں سنائی شام میں شام کے متعلق تو فتنے کی حدیث کے لیے کہتے تھے حضرت حضیفہ کے پاس جانا چاہیے حضرت حضیفہ فتنوں کی احادیث کے اسپیشلسٹ اگر اذان کے متعلق حدیث چاہیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ ان حضرات کے پاس اذان کی احادیثی تھی اس لیے کہ اذان کا شوق تو اذان دینے والے تھے اگر وضو کی احادیثیں کسی کو چھاجیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ احادیث ان احادیث کو سناتے تھے اگر مال سے دور رہنا اور فقیری کو اختیار کرنا اس کی حدیثوں کی ضرورت تھی اس کے اسپیشلسٹ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ اور رسول ان کے مداج میں چونکہ فقیری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فقیری کے متعلق احادیث سناتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ مالداری بری چیز ہے لیکن ان کے مزاج میں فقیری تھی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مال حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لیے دعا فرمائی اے اللہ ان کے مال میں برکت ہے اے اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد میں برکت ہے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ جو لوگوں کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے اور میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فرماتے ہیں مجھے تو یاد نہیں میری بیٹی امیما ہے انہوں نے بتایا کہ سو سے اوپر کا تو انتقال ہو چکا ہے اولاد اور وغیرہ اور زندہ زندہ تو بہت زیادہ مال کی برکت اولاد کی برکت کی دعا فرمائی تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور برکتیں تو ان کا انکار نہیں کرتے وہ بہت اچھی چیز ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اکثر وہ کمانڈر ہوتے تھے تو اپنی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھا تھا اور فرماتے تھے اس بال کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتے ہیں فتح ہوتی ہے اپنی بہادری پر اعتماد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک پر اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر بالوں کا حلق کرایا بال اتارے تو ایک حصے کے بال حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور ایک حصے کے بالوں کو تقسیم فرمایا اور یہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال تقسیم کرائے اپنی عزت بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو ہے ہی بالوں کی وجہ سے تھوڑی عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے بیان فرمایا ان کل کوثر ہم نے آپ کو بہت خیر عطا کی ہے ان اعطینا کل کوثر ہم نے آپ کو دنیا میں بھی بے حساب خیر دی ہے آخرت میں بھی بے حساب خیر اور حوض کوثر بھی آپ کو دیا اور نہر کوثر بھی آپ کو دیا قرآن بھی آپ کو حدیث بھی آپ کو دی ہے شفاعت کبرا بھی آپ کو دی ہے یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے جس میں آپ آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھ چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے ان چھ چیزوں میں ایک ہے شفاعت کبرا حضم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب معذرت کریں گے ہم شفاعت نہیں کر سکتے حساب کتاب شروع ہونے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے سجدے میں گریں گے سجدہ کریں گے لمبا سجدہ کریں گے ان سے کہا جائے گا سجدے سے سر اٹھا مانگ لے جو مانگنا ہے ہم آپ کو دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ اتنی شفقت ہے اتنی محبت ہے کہ وہ محبت اور شفقت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی اپنی امت پہ جو شفقت ہے شہ عالم کو اتنی شفقت کسی ماں باپ میں دیکھی نہ سنی وہ نہ باپ کو ہے نہ ماں کو ہے اتنی شفقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے آدھی امت کی مغفرت ہو جائے یہ قبول کرتے ہیں پھر فرمایا گیا اس سے زیادہ یا آپ شفاعت لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت چاہیے اس لیے کہ شفاعت کا مطلب دعا کرتے رہو دعا قبول ہوگی تو فرمائے آخر میں ایک بھی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امت جنت میں نہ پہنچے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو جمع کرتے تھے تبرکات میں بال تو بالوں کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھ جائے وہ تو ان نہ اڑتے نہ سر فصل لے لے رکھتے کا کر اور ان نشان اکول اب تک آپ کی عزت اونچی ہے آپ کے دشمن کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہو دنیا میں کوئی یہ نہیں کہے گا اسرائیل میں یہودی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم ابو لہب اور ابو جہل کی اولاد میں سے ہیں لیکن بالوں کو تقسیم کرتے تھے بالوں میں برکت حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو شیشے میں رکھا تھا جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہم اس شیشے کے اندر پانی ڈالتی تھی اور وہی پانی مریض کو ہم پھیلاتے تھے مریض کو اللہ تعالی سے ہتار اور ابن سیرین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے محمد ابن سیرین کے پاس اس لیے کہ محمد ابن سیرین کی جو والد تھی سیرین تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو آزاد کیے ہوئے تھے اور حضرت انس کے پاس بال ابو طلحہ کے ہاں سے آئے اور ام سلیم اپنی ماں کی طرف سے آئے اور حضرت ام سلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک دیے تھے تو بخاری میں ہے کہ عبیدہ نے کہا کہ آپ کے پاس بال ہے اگر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوتے تو ہمیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات اور چیزیں ان سے تو ہماری محبت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے اور اوپر سے پرنالا بہ رہا تھا حضرت عمر جب پہنچے تو فرمایا اس پر نالے کو راستے سے ہٹا لیا جائے اس لیے کہ اس کا پانی لوگوں پر گرتا ہے جب ہٹایا گیا وہ پرنالا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے عمر آپ نے اس پرنالے کو ہٹایا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا اور واپس آئے کہنے لگے میں کھڑا ہوتا ہوں اے عباس آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جائیں اور اس پرنالے کو دوبارہ لگا دیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یہ تو یقینی طور پر بہت برکت کی چیز ہے لیکن ہم صرف اس کو تبرک سمجھتے ہیں جیسے بال ہے کپڑے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی بدتبر ہیں یہ جیسے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کلمات پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے ہم اسی طرح نماز پڑھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیں ہیں وہ تبرک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلے ہوئے اذکار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے اصل تبرک تو قرآن اور حدیث ہے پر وہ بھی تبرکات ہیں حضرت ابو محضور رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں موزن تھے حضرت ابو محضورہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور صحابہ کرام نے اذان دی اذان سنی جیسے اذان سنی تو بچوں نے نقل اتارنا شروع کیا نقل اتارنے والوں میں ابو محضورہ بھی شامل تھے ان کی بہت اچھی اور پیاری آواز تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو پکڑ کر کے لاؤ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا بالوں سے بعد میں پکڑا پہلے فرمایا پڑھو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو پڑھتے رہے اس کے بعد جب اس کا نمبر آیا اللہ اللہ الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ یہ آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کیا اس لیے کہ اس کے ساتھ اختلاف تھا کافی روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند آواز سے پڑھو بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے بالوں کو اس کے پیشانوں کے بالوں کو پکڑا اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اتنی نفرت تھی کیا شادوان محمد اور رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا چپ کیسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا اور ایمان کا مطالبہ کیا ایمان قبول کیا تو اتنی محبت ہو گئی کہ پوری زندگی ان بالوں کو نہیں کاٹا تھا جن بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا ان بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہے میں نہیں کاٹوں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام نصیب فرمایا ایمان نصیب کیا اصل برکت جو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ جو بہترین ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے سبحان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے الحمد للہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے لا الہ اور اسی طرح <clears throat> اللہ اکبر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبر رکھے اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبر رکھے ان تبرکات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ صرف تبرک نہیں اس تبرک اور برکت کے ساتھ ساتھ اس میں بے حساب ثواب بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز ہم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مسجد میں آنا مسجد کا بنانا مسجد میں بیٹھنا مسجد میں دین کی بات کا سننا مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ سب مسلمان کے لیے کامیابی سعادت خوش قسمتی خوش بختی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں حسین ابن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ دونوں مسجد میں بیٹھے تھے دین کی بات چیت کر رہے تھے دیر ہو گئی عشا کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی سخت اندھیرا تھا لائٹ کا زمانہ تو نہیں تو سخت اندھیرا مسجد میں بیٹھنے کی برکت سے مسجد میں وقت گزارنے کی برکت سے مسجد میں دینی بات سننے سنانے کی برکت سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے نکلے تو ہمارے پاس لاٹیاں تھیں ان لاٹیوں میں سے ایک لاٹھی کے اندر روشنی علماء فرماتے ہیں ایک لاٹھی میں کبھی ایک کی لاٹھی میں روشنی کبھی دوسری کی لاٹھی میں روشنی دونوں دونوں لاٹھیوں میں روشنی نہیں یہ بتایا گیا کہ روشنی کو خرچ کرنے میں اصراف اور زیادتی مت کرو جتنی روشنی کی ضرورت ہو اتنی روشنی کو استعمال کرو خرچہ بھی کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری بھی نہیں ہوگی جتنا استعمال کرنا چاہیے اتنا استعمال کرو شریعت نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھائی ہیں یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ تم پانی کے استعمال کرنے میں زیادتی مت کرو اگرچہ تم نہر کے کنارے پر بیٹھے ہو کوئی کہے نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوں اگر زیادہ پانی استعمال کیا تو پھر کیا ہو رہا ہے شریعت نے بتایا نہیں اس وقت بھی اصراف اور زیادتی مت کرو عادت تیری خراب ہو جائے گی جب کسی کی عادت خراب ہو جائے تو پھر کنٹرول میں نہیں آئے گا وہاں بھی مت کرو تو کلو وشرف ہوں تصرف تو صرف کھانے پینے میں بھی زیادت کی مت کرو اسراف مال خرچ کرنے میں بھی اسراف مت کرو بخل بھی مت کرو بخیل بھی مت بھرو مت بنو اور اسراف بھی مت کرو تو ایک کی لاٹھی میں اور یہ نہیں کہ ایک ہو تو دوسرا ناراض ہو جائے کبھی ایک کی لاٹھی میں کبھی دوسری کی لاٹھی میں روشنی تھی کسی زمانے میں میں کہتا تھا کہ چین ہر چیز بناتا ہے ایسی لاٹھی نہیں بنائی ہے جس میں روشنی ہو کسی زمانے میں پھر بعد میں اس نے ایسی لاٹھی بنائی اس لاٹھی کے اندر لائٹ ہے اور دو تین دن میں وہ خراب بھی ہو جاتی اور بعض مرتبہ چلتی بھی نہیں ہے بعض حضرات نے وہ لاٹیاں لائی وہ بیکار پڑی رہی تو بہرحال مسجد کی برکت سے اللہ تعالی نے دنیا میں ان کو روشنی دی جو آخرت کی روشنی ہے ان کو بتایا گیا تیار رہو آخرت میں بھی روشنی ہے بشر المشائین المساجد فی الظلم بن نور او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چلتے ہیں مسجدوں کی طرف ان کو خوشخبری دے کہ ان کو روشنی ملے گی تو جو اندھیرے کے وقت میں آتے ہیں فجر کا وقت اندھیرے کا وقت ہے دیکھو مسجد کے آنے کی کتنی برکت ہو گئی اور یہ تو ہمیں اس کی قیمت معلوم نہیں ہے ورنہ ہم لڑتے کہ میں پہلے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اذان کے بارے میں معلوم ہو جائے اور پہلی صف میں بیٹھنے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کتنا ثواب ہے اس ثواب کے ڈھیر کو تم دیکھ لو گے تو تم پھر کوا ڈالو گے کہ کون آگے جائے گا اتنے لوگ ہیں کہ سب سب میں نہیں آ سکیں گے تو پھر پورا ڈالو گے لیکن آخرت کے ثواب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے آخرت کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے آخرت کی روشنی کو جو مسجد کے آنے پر ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے لیکن دیکھو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا یہاں ظاہر کر دیا اور جب وہ دونوں صحابی الگ ہو گئے اپنے اپنے گھر جانے کے لیے الگ الگ گلی میں جانے لگے تو پھر ہر ایک کی لاٹھی میں روشنی دونوں کے پاس روشنی یہ بتایا گیا وہ آخرت کی روشنی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تبارک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے کہ آخرت میں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراقی اور رزق کے اندر اللہ تعالیٰ زیادتی عطا فرماتے ہیں تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ صرف آخرت مل گئی اور دنیا نہیں ملی اس لیے ایک صحابی بہت کمزور ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں اتنے کمزور ہو گئے چلنا پھرنا بھی تیرے لیے مشکل ہے کوئی دعا تو نہیں کرتے اس نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آخرت میں جو مجھ پر تکلیف آنے والی ہے اس تکلیف کو میری اوپر دنیا میں ڈال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما او اللہ کے بندی دعا تو ایسی نہیں ہوتی دعا بھی سیکھنا چاہیے یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار یہ ایسی دعا ہے کہ ہر ایک کو یاد ہے یہ دعا ہر ایک مسلمان کو یاد ہے اور ہمارے ہاتھ جب بچوں کو نماز سکھاتے تھے تو آخر میں یہ دعا سکھاتے تھے اللہ عمین ظلم تو نفسی فخر لا یغفر بے اللہ انت یہ دعا نہیں یہ دعا سکھاتے تھے اگرچہ اللہ ظلم تو نفسی وہ دعا پڑھنا چاہیے فرمائے یہ دعا پڑھ لو یہ کتنی پیاری دعا ہے اس لیے جو قرآن اور احادیث کی دعائیں آدمی پڑھتا ہے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا حالتا حسنتا نعمتا حسنتا اے اللہ دنیا میں مجھے بہترین عطا نعمت عطا کر دے اور بہترین نعمت اچھا مکان دے دے اچھی بیوی دے دے مال حلال دے دے حلال مال دے دے یہ نعمتیں ہیں اب یہ تین چیزیں آدمی کے پاس ہو اچھی بیوی ہو اچھی اولاد ہو اچھا مکان ہو اور اچھا تب ہے جب محفوظ ہے محفوظ ہونے میں اچھا ہے حسنتا اس میں حفاظت بھی آ گئی چوروں سے حفاظت ہو ڈکیتوں کی حفاظت ہو یہ بھی حسنتا میں آ گیا تو فرمایا کہ حالت حسن یہی اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزرتی حدیث میں آتا ہے اس آدمی کی زندگی بہت سکون کے ساتھ ہے جو گھر کے اندر رہتا ہو اس کا گزارا ہو رہا ہے کھانے پینے کا گزارا ہو رہا ہے اور کسی کے ساتھ جھگڑا وگڑا نہیں ہے فی سر بھی اور اس کا دل مطمئن ہے کسی کے ساتھ تو تو میں میں نہیں ہے محفوظ ہے یہ سب سے اچھا آدمی ہے اور وہ آدمی جو ملین بلین کا مالک ہے لیکن گھر میں پریشان باہر پریشان مزدوروں کے ساتھ لڑائی ہے حکومت کے ساتھ لڑائی ہے دن رات نیند سے محروم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں اور پہلے والے کے پاس کچھ نہیں اور اس کے پاس سب کچھ کہتے ہیں فارسی میں ماں ہے چند دارے غم ہے چند دارے دستار دستاردارے مغم پیچ ادارے میرے پاس کچھ نہیں اور میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں نہ میرے پاس امامہ ہے اور نہ امامے کو لپیٹنے کی فکر ہے اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتا حسنت اور آخرت میں بھی اچھی حالت اور اچھی حالت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سو سال پچاس سال اس کو عذاب ہو جائے پھر اچھی حالت فرمایا نہیں وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں عذاب کے نار اور آگ کے عذاب سے بچا دیں یہ سب سے بہترین دعا تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں اور جماعت والی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نور اور روشنی دے دی اور وہ معلوم نہیں کیسی روشنی ہوگی جو آخرت کی روشنی ان پر ظاہر ہو جائے اس لیے کہ آخرت کی چیزیں جب ظاہر ہوتی ہیں تو وہ تو عجیب ہوتی ہیں وہ کسی نے وہ ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ کوئی بھوکا تھا اور بالکل مرنے کے قریب تھا اور ایک صاحب آئے فرشتہ کسی شکل میں آیا اور اس کو کچھ پلایا پیاس کی پیاس کو بجانے کے لیے کچھ پلایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے بس وہ پانی اس کے لیے کافی تھا تو آخرت کی نعمت ایسی ہے اور ہمارے اکابر میں سے ایک تھے جب شاملی کا جہاد ہو رہا تھا علماء دیو اس میں شریک تھے حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے تو غالباً مولانا مظہر صاحب تھے جو بانی دار تھے مذاہب علوم کے تو وہ بھی اس جہاد میں شامل تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں زخمی پڑا تھا اور اتنے میں کوئی آیا اس کے ہاتھ میں گلاس تھا تو حافظ دامن شہید کو پلایا اور پھر لا کر کے میرے منہ میں رکھا دوسرے نے کہا نہیں اس کو مت تو یہ نہیں ہے یعنی یہ شہدا میں نہیں ہے ان کی شہادت اس وقت مقرر نہیں ہے تو کہا گلاس کو ہٹایا لیکن گلاس جو میری منہ میں رکھا اس کا ذائقہ اب تک میری منہ میں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی تھی کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی وہی وہی مذہب میرے منہ میں ہے تو آخرت کی نعمتوں کا پتہ اگر ہمیں چل جائے تو پھر تو دنیا کا کاروبار چھوڑیں گے تو دنیا کا کاروبار تو چھوڑنا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو چھپایا ہے حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں اور جو اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک موتی کسی بچے کو دے دیا جائے بچہ اس موتی کی قدر کو نہیں جانتا تو وہ کسی دکاندار کے پاس جا کر کہتا ہے یہ موتی لے لو اور مجھے مٹھائی دے دو اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لاکھوں رینج کی ہے تو ہماری مثال بچوں کی ہے اور اگر وہی موتی کسی ماہر کے پاس دکاندار کے پاس اور کسی کمپنی والے کے پاس لے جائیں تو وہ کہے گا یہ تو لیک لاکھوں رینج کا ہے اسی طرح ہم بھی یہ دنیا کی یہ جو ہماری عبادتیں ہیں یہ ہمارا ذکر ہے یہ ہمارا نماز پڑھنا ہے یہ ہمارا مسجد میں حاضر ہونا ہے اس کی قدر سے اس کے مرتبے سے اس کے ثواب سے ہم اس طرح واقف نہیں ہیں حضرت فرماتے تھے جیسے وہ بچہ موتی کی قیمت سے واقف نہیں اگر اس کو موتی کی قیمت کا پتہ چل جائے جو ہماری عبادات ہیں ان کے ان کا ہمیں پتہ چل جائے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے تو یہ مسجد کی برکات ہے بشر المشائین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو یہ مسجد میں جب تم جمع ہوتے ہو اس کو فضول نہیں سمجھنا چاہیے اذا مرر تم بھی ریاض الجنت فرتڑو جب جنت کے باغات میں سے تم گزرتے ہو فرتڑو تو اس میں سے تم کچھ کھا لو باغیچے جب آدمی باغ بہ جاتا ہے تو باغ کے پھلوں کو توڑتا ہے اور کھاتا ہے تم پھلوں میں سے توڑ کر کے کھا لو ریاض الجنہ یاد ریاض یاد اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المساجد مسجدیں اور دوسری روایت میں فرمایا حلق و ذکر ذکر کے حلقے اب جب دونوں جمع ہو جائیں پھر تو واہ واہ مسجد بھی ہے مسجد کے اندر ذکر کا حلقہ بھی لگا ہوا ہے اور ذکر کے حلقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ فائدہ قبے تم مناسب حکم فض اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم باپ دادا کو یاد کرتے ہو او اشد اشدہ یا اس کی بھی زیادہ جیسے ان کی عادت تھی جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو حج کے میدان میں مشاعرہ کرتے تھے اور مشاعرے میں ہر ایک اپنے باپ دادا کی فضائل کو اپنے باپ دادا کے چیزوں کو بیان کرتے تھے میرا باپ دادا یہ تھا میرا یہ تھا یہ ان کی عادت تھی عرب کی اس لیے ان کا مشہور شعر ہے اولائک بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع یہ میرے باپ دادا ہے جب ہم مجلس میں جمع ہو جائے تو تم ان کا مثل پیش کرو یہ ان کی عادت تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عادت کو چھوڑو جیسے تم اپنے باپ دادا کو مشاعرے میں آواز بلند کر کے یاد کرتے تھے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور بلند آواز سے کر سکتے ہو جیسے وہ بلند آواز سے کرتے تھے تو یہ بھی اونچی آواز سے کر سکتے ہو ہاں اتنی آواز کو اونچا مت کرو کہ تمہارا گلا بیٹھ جائے اور تمہارا گلا خراب ہو جائے اس لیے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہے تھے اور ذکر کو بلند آواز سے اونچی آواز سے کلمات کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعو علی انفسکم تم اپنے اوپر نرمی کرو اتنی بلند آواز مت کہ تم کو تکلیف ہو اربعو علی انفسکم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَسُمَّ وَلَا غَائِبًا تم اس اللہ کو نہیں پکارتے ہو جو اللہ بہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جب سننے والے سے آدمی بات کرتا ہے جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس میں معتدل آواز ہوتی ہے برابر آواز ہوتی ہے زیادہ تیز آواز کی ضرورت نہیں زیادہ اونچی آواز کی ضرورت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ان کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو رات کے وقت قبر میں اتارا روشنی تھی روشنی جلائی تھی اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے اتارا کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اتارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کسی کو لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو قبر میں رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ کسی کا ہاتھ لگ جائے یہ بھی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہاتھ لگا دے یہ بھی برکت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو رہے تھے خبر میں اتارے گئے تو میں نے ایک انگوٹھی تھی میری میں نے انگوٹھی کو خبر میں ڈالا انگوٹھی قبر میں ڈالی پھر میں نے کہا دیکھو بھائی میری تو انگوٹھی قبر میں گر گئی اس وقت اس وقت مٹی ڈالنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن ابھی تک اس کے اوپر تختے وغیرہ نہیں لگائے تھے تو لوگوں نے کہا بھائی جب انگوٹھی گر گئی تو اس کے لینے کے لیے اتر جاؤ اتر گئے تو انگوٹھی مجھے کیا لینا تھا انگوٹھی کیا لینا کیا دینا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو بوسہ دیا اور میں نے کہا مجھے یہ شرافت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے ساتھ میرا ہاتھ لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو قبر میں اتارا اور یہ فرمایا کہ ابو یہ صحابی ذکر کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے تو ہلکی آواز اور بلند آواز سے ذکر کیا جائے تو حدیث میں اس کا ثبوت ہے ہاں کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے نمازی کے نماز میں خلل نہ ہو تلاوت کرنے والوں کی تلاوت میں خلل نہ ہو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہم مسجد میں آئے اور مسجد کی برکت نماز کی برکت ہمیں حاصل ہو گئی اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلہ فی الجنت جو صبح کے وقت مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اور راح یا شام کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئے تو اعد اللہ له نظول فی الجنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کریں گے جنت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوگا تو یہ مسجد میں آنا اور بیٹھنا اور دین کی باتیں سننا اور دین کی باتوں کو ذہن میں رکھنا اور دین کی باتوں پر عمل کرنا اور اچھی بات کو قبول کرنا یہ مسلمان شان ہے مثلا یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی مہینے کی مناسبت سے مفتی عبد القادر صاحب نے آپ کو بات باتیں بتائیں کہ دین کے دشمن لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں مثلا اس محرم میں جب بھی لوگ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام محرم میں ان کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ امام کے دو معنی ہیں ایک امام کا مطلب مقتدا ہے پیشوا ہے آپ کی مسجد کے امام مولانا عامر صاحب اور دوسرے ائمہ ہے ایک امام کا یہ مطلب ہے اگر یہ مطلب ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ سب امام ہیں امام ابو بکر بھی ہے امام عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے وہ سب امام تھے مقتدا تھے پیشوا تھے اور ایک دوسرا امام کا مطلب اور معنی جو شیعہ لوگ لیتے ہیں کہ امام ان کی نزدیک کس کو کہتا ہے امام وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام فاسق ہو گناہ گار ہو تو تب بھی جنتی ہے اس کو گناہوں کی اجازت ہے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے پوری دنیا کے ہر چیز پر اس کی حکومت ہے وہ حلال کو حرام بنا سکتے ہیں حرام کو حلال بنا سکتے ہیں عام لوگ جس راستے سے پیدا ہوتے ہیں وہ ائمہ ان کے عقیدے میں ران سے پیدا ہوتے ہیں دوسرے راستے سے پیدا نہیں ہوتے ران سے پیدا ہوتے ہیں ان کے پاخانے سے مشک کی خوشبو آتی ہے یہ ان سے غائبانہ مدد مانگ سکتے ہیں غائبانہ مدد تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں مانگنا چاہیے ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں کا نعبدو و ایا کا نستعین صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں ولید اللہ ایما تدعو فلاح الاسماء الحسنہ رحمان اور اللہ سے مدد مانگو کسی اور سے مدد مت مانگو ان تدرو سمعوا ما استجابوا لكم اگر تم دوسروں سے مدد مانگتے ہو غائبانہ وہ آپ کی بات کو سنتی نہیں اگر سن لیں بے فرض تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے ان من دون الله عباد امثالكم وہ تمہارے جیسے بندے ہیں ان سے مدد مت مانگو تو ذرے ذرے پر ان کی حکومت ہو اور تمام انبیاء سے وہ بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ برابر ہیں یہ امام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے اب جب لوگ امام حسن امام حسین بولتے ہیں تو اس کا مطلب تو بظاہر وہی ہے جو شیعہ لوگ کہتے ہیں اس لیے ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین یہ کہنا چاہیے وہ جو اپنے بارہ اماموں کو مانتے ہیں تو ان اماموں کو اس درجے میں مانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے حضرت حسین حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ موسا کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علی رضا علی رضا اور محمد تقی علی نقی حسن عسکری اور مہدی جیسے مفتی صاحب نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دوسرے لوگ کو کہیں گے امام مہدی اگرچہ وہ امام دوسری نیت سے کہیں گے کہ مقتدا ہوں گے لوگ ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی پیچھے پہلے نماز پڑھیں گے لیکن دوسرے لوگ تو امام کا دوسرا مطلب لیتے ہیں تو اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سیدہ شباب اہل الجنت جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے مقتدا ہے تو وہ مقتدا کا مطلب ہے کہ جیسے جنت میں مقتداتے تو دنیا میں بھی ان کی اقتدا کرو دنیا میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا کہ تم ان کے پیچھے چلو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کو چھوڑ کر حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی اور صلح کر کے حکومت کو چھوڑ دیا اور کیا نام ہے او او راستہ صاف ہو گیا فتوحات کے لیے فتوحات چالو ہو گئی انہوں نے یہ کام کیا بن گئے تم بھی یہ کام کرو سولہ صفائی والا کام کرو جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سولہ کر کے یہ کام کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کام کیا آخر میں ہماری کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے اور شیعوں کی تمام کتابوں میں لکھ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیس سے زیادہ کتابوں میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخر میں یہ فرمایا کہ بھائی تم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں یا مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو یا میں مدینہ منورہ لیکن اس کی صنعت تو صحیح ہے کہ مجھے آپ حضرت مجھے آپ یزید کے پاس بھیج دیں تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیٹھ دوں تو تم ان کی ابتدا کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شر اور فساد کو پسند نہیں کیا بلکہ ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کو پسند کیا اس لیے تم بھی صلح صفائی کرو گے تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما آپ کے مقتدا ہوں گے آپ ان کے مقتدی ہوں گے اور جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے تو محرم کے متعلق ایک مسئلہ یہ دوسرا مسئلہ محرم کے متعلق یہ ہے کہ بعض لوگ محرم میں محرم کے علاوہ محرم یا غیر محرم نام رکھنے میں پہلے زمانے میں احتیاط نہیں کرتی تھی اب تو الحمد لوگ سمجھ گئے تو علی بخش حسین بخش حسن بخش حسین بخش اس طرح نام رکھتی تھی جس معنی ہے کہ علی نے یہ بخشا ہے یہ بچہ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بخشا ہے یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا ہے حضرت حسین کو منہ کیسے لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حب و اناسن یہ حب المیشا الذکور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما جس کو اللہ تعالی چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں بعض کو محروم کرتے ہیں نہ ان کو لڑکا ملتا ہے نہ لڑکی ملتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نام عبداللہ ہے عبد الرحمن ہے اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو اور نسبت کر لی جائے یا اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے نام تھے اچھے نام طلحہ نام تھا زبیر نام ہوتا تھا زبیر کے معنی شیر اور طلحہ طلحہ کے ایک معنی کیلا وہ طلحہ کی دوسرے معنی ہے کانٹے والا درخت دونوں معنی اچھے ہیں اللہ کرے دین اور اہل دین کے لیے کیلے کی طرح نرم ہو اپنوں کے لیے اور دین دشمنوں کے لیے کانٹوں کی طرح ہو صحابہ کرام کے جتنے نام ہیں وہ اچھے ہیں بعض لوگ حضرت معاویہ کے نام سے ڈرتے ہیں حالانکہ حضرت معاویہ کا صرف نام نہیں صحابہ کرام میں آٹھ یا آٹھ سے اوپر صحابی ہیں جن کا نام معاویہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو برقرار رکھا اور معاویہ کی کئی معنی ہیں لیکن ایک معنی ہے دعوت دینا ایک دوسرے کو دعوت دینا تو معاویہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا داعی بنا دے کہ دین کی طرف دعوت دے تو الحمدللہ ذکر کے لیے اور ذکر کی مجلس اور دین کی بات چیت کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح ذکر کرو جیسے لوگ تم کو پاگل کہیں روایت کی سرحد پر کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حکم الب اکمیر اڑمال ملی کے کم في درجاتكم فلا انبئكم بخير اعمالكم کیا میں تم کو بہترین عمل نہ بتاؤں جو عمل میں بہترین عمل ہے بخیر اعمالکم و عند ملیککم اور وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اعلیٰ درجے اور بہت ہی زیادہ پاک اور صاف اور مبارک ہو اور جو آپ کی درجات کو بہت زیادہ بلند کرتا ہو بخیر القم انفاق صحاب الفظت اور وہ عمل جو مال سونا چاندی خرچ کرنے کی بھی بہتر ہو بخیر القمن انتقاتل عید وقم ہم و فتخ طلون ہوں و اور یہ کہ تم دشمن کا مقابلہ کرتے ہو وہ تم کو قتل کرے تم ان کو قتل کرو اسی پہ بہتر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فرمایا حضرت بتا دیجئے یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ ان سب سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر سب سے بہتر ہے اور اللہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک بندے کے ساتھ انم مع عبدی میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں ما تحر ما ذکرنی جب تک مجھ کو یاد کرتا ہے وہ بھی شفتا ہو اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو ہونٹ ہلانا ذکر کرنا بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور ذکر بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ذکر کی توفیق عطا فرما دے اور پوری دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس مجلس کو اور انتظام جی۔ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے جو انتظام فرماتے ہیں خدمت کرتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اب مختصر ذکر ہوگا ان شاء اللہ یہ سامنے رکھا تھا کہ حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے منفوظات میں سے تھوڑا سا سن لیں فرماتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں مگر ٹوٹ جاتی ہے اور پھر گناہ ہو جاتا ہے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال تو نہیں دنیا و آخرت کہیں تباہ نہ ہو جائے اور ایسا عمل ارشاد فرمائے جس سے توبے پر استقامت اور پکا ہونا نصیب ہو آپ کی پریشانی سے قلب اور پریشانی ہے تازہ غسل کر کے تنہائی میں دو رکعت نفر صلاح توبہ کی نیت سے پڑھ لیں پھر دیر تک استغفار میں مشغول رہیں استغفار کرتے رہے استغفار بھی ہر خوشی کی چابی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بتا سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں مگر تیری مدد میرے حال نہ ہونے سے توبہ باقی نہیں رہتی اے پھر اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما اور سچی توبہ نصیب کر بغیر تیری مدد کی کوئی توبہ توبہ نہیں نفس و شیطان دو کتے تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں تیری طرف سے ہے تو ہی میری حفاظت فرما تو حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ میری تباہی اور ہلاکت میں کوئی کثر نہیں پھر جو تسبیحات تجویز کی تھیں ان کو شروع کریں جب توفیق ہو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 قبول فرمانا رب کریم سننے سنانے کو قبول فرمانا رب کریم اس مسجد کو مسجد والوں کو قبول فرمانا شہر والوں کو قبول فرمانا رب کریم خدمت کرنے والوں کو قبول فرمانا رب کریم دونوں جہان کی خیر و سعادت اور کامیابی ہمیں نصیب فرمانا شروع اور سے سب کی حفاظت فرمانا خیر اور برکات سے مالا مال فرمانا اے رب کریم اچھی صفات اور اچھی عادات ہمارے اندر پیدا فرما پوری عادتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما پوری صفت پوری عادتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما جو ہمارے درمیان یا متعلق دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کا عاجل نصیب فرما جو وفات پا چکے ہیں یا رب کریم کی مغفرت فرما ان کی درجات بلند فرما یا رب کریم ان کی کامل مغفرت فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہماری پر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما ہر شر سے سب کی حفاظت فرما اے رب کریم ہماری دنیا دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیاں سعادتیں ہمیں نصیب فرما ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا شیطان اور نفس کی لائن سے اور وساوی سے سب کی حفاظت فرمان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمان سود کی نحوست سے اور حرام سے سب کی حفاظت فرما اے رب کریم حاصلین کے حسد سے بدخواہوں کی بدخواہی سے شریروں کے شر سے فتنے کو سے ڈاکوں ڈاکوں کی ڈکیتی سے چوروں کی چوریوں سے نظر بازوں کی نظر بد سے ساحروں کے سحر سے سب کی حفاظت فرما حاضرین کی حفاظت فرما حاضرین پر خصوصی رحمت نادر فرما اے رب کریم اس مسجد کی نگرانی کرنے والے اور تمام مسجد مساجد کی نگرانی کرنے والے خدمت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں جلائے خیر عطا فرمانا اور اے رب کریم ہم سب کو خیر کی توفیق نصیب فرمانا اچھی عادت ہمارے اندر پیدا فرمانا ہمیں اپنے عیبوں کے دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا دوسروں کے عیب سے سے ہمیں اندھا بنا اے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تو اور کرام کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما اے رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما ان کے فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑے ہمارے والدین ان سب کی مغفرت فرما کر ان سب کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے علم کو ان کے فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے سب کو علم عمل تقوی اخلاص کی دولت سے مالا مار فرما دے اے رب کریم اچھی عادتیں اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیں دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما دے جو فتنی دنیا میں اٹھے ہوئے ہیں رب کریم ان فتنوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے اور ان فتنوں کے مقابلے کی اور دور کرنے کی ختم کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے سنت و جماعت کو رب کریم دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرما دے آخرت میں تو مقبول ہے دنیا میں بھی ترقی عطا فرما دے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں خصوصاً شام میں اے رب کریم ان مسلمانوں کی مدد فرما دے ان کے بچوں کی مدد فرما دے عورتوں کی مدد فرما دے سب مسلمانوں کی مدد فرما دے ان کے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے مسلمانوں کو اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دے ان حکم ان حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے جو دوسروں کے اعلی کار ہیں دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں رب کریم اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دے رب کریم اس ملک میں اور پوری دنیا میں آل حق کی دین مدارس کی مساجد کی مکاتب کی معابد کی معاہد کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی دینی تنظیموں کی خدمت دینی تنظیموں کی اے رب کریم حفاظت فرما دے اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے اور اے رب کریم سب کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے غیب کے خزانوں سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے اے رب کریم کے ہاں رزق کی تنگی ہے ان کو رزق کی فراخی عطا فرما دے جو مقروض ہیں ان کے فرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما دے ہماری سب گناہوں کی مغفرت فرما دے اور بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دیں جہنم کے آداب سے سب کی حفاظت فرما دیں پورے سراد پر بجلی کی طرف گزرنا نصیب فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمانا میں اے رب کریم دائیں ہاتھ میں عمل نامہ رسید فرمانا اور بغیر حساب کتاب کے مفت میں جنت و ردوس فرما دینا جیسے مفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا پلا رہے ہیں اے رب کریم مفت میں سب کو جنت پہ عطا فرمانا اور اے رب کریم دنیا اور آخرت میں ہماری عیوب کو چھپا دے ہماری عیوب پر اپنے فضل و کرم سے پردہ ڈال دے سب کے علم میں عمر میں اور اولاد میں رزق میں برکت عطا فرما دے سب کے عمل میں برکت عطا فرما دے اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے برے اعمال سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے ہمارے دوست و احباب معاونین مدارس کے معاونین ہیں اے رب کریم ان کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرما دے اور اے رب کریم ہم سب کو خیر کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے جن کی اولاد صحیح راستے پر نہیں ان کی اولاد کو صحیح راستے پر لگا دے اے رب کریم طلبا جو پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع اور حفظ نصیب فرما دے دنیا اور آخرت میں ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما دے ہر شخص جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرما دے ہر شخص سے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے طاقت اور قوت سب کو عطا فرما دے اور طاقت سب کو عطا فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے اے رب کریم ان سب پیر ہر خیر کا فیصلہ فرما دے ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے اللہ علی محمد اجمعین برحمت اللہ